عافیت کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کی پناہ جب آفیت چھن جائے تب پتہ چلتا ہے کہ عافیت کتنی بڑی نعمت ہے صرف دس منٹ کے لیے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں معلوم ہو جائے گا کہ آنکھوں کی عافیت کیا ہے مالداروں کے علاقے میں ایک غریب شخص نے اپنے عقل مند دوست سے کہا یار جب اللہ تعالیٰ یہ کوٹھیاں کاریں تقسیم فرما رہے تھے تو ہم کہاں تھے دوست اسے ہسپتال لے گیا ہر طرف روتے سسکتے مریض کوئی سانس نہیں لے پا رہا تو کوئی خون کی الٹیاں کر رہا ہے کوئی کینسر میں مبتلا ہے تو کوئی اپنے اعضاء سے محروم اس نے کہا یار جب اللہ تعالیٰ یہ بیماریاں تقسیم فرما رہے تھے تو ہم کہاں تھے اب کوٹھیوں کی لالچ والا دوست شرم سے رو رہا تھا یا اللہ عافیت عافیت ہے تو سب کچھ ہے عافیت چھن گئی تو ہر نعمت بے مزہ ہو گئی کسی جیل جا کر دیکھیں تب معلوم ہوگا کہ آزادی والی عافیت کیا چیز ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم مصیبت اور آزمائش سے نہیں ڈرتے مگر مصیبت اور آزمائش کے بعد ہماری کیا حالت ہوگی اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہر انسان صبر نہیں کر سکتا اور مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ مصیبت اور آزمائش کے وقت مجھ سے نہ جانے میں کفر نہ ہو جائے اسی لیے دعائے عافیت کی تاکید ہے دین میں عافیت نہ ملے تو انسان گناہ فتنے اور گمراہی میں ڈوب جاتا ہے اور دنیا میں عافیت نہ ملے تو انسان بلاؤں مصیبتوں بیماریوں اور تکلیفوں میں جا گرتا ہے